الاضر مر گیا بلب کا جبڑا کھلے آگ برس جائے تو گر یہ استخر بھی خون سے بھر جائے تو یا یہ استخر جہاں آپ کے منشوروں سے رنگ ہستی سے فنا کی دھنک ابری ہے کوئی استخر نہ ہو کوکھ ہو میری ماں میں میں نہیں شاید وہ اچھلتا پانی جس نے سانسوں کی تنابوں کو پکڑ رکھا تھا وائے قسمت کے میرے ہاتھ میں رسی نہ رہی آ میرا یہ جنی خون اگلتا جائے اس قدر خون میری ماں کا بدن مر جائے اس قدر خون کے سرجن کا لبادہ میرے سرخ ایام کی تنہائی سا گاڑا ہو جائے اور تانبے کی کسی گرم سے برتن میں ابھی میرے لاشے کے کٹے لخ